جب سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو کی حالت میں تھے انہوں نے صف کے پیچھے سے ہی نماز شروع کر کے رکو کر لیا اور پھر چل کر صف میں شامل ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون آدمی تھا جس نے پہلے رکو شروع کیا اور پھر چل کر صف میں شامل ہوا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جی میں تھا آپ نے فرمایا اللہ تیری ہٹس کو زیادہ کرے دوبارہ ایسے نہ کرنا حدیث نمبر چھبیس سو بہتر مسند احمد